حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو رومیوں نے قید کر لیا اور روم کے عالی شان دربار میں اس کو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ تم ہم سے لڑتے ہو وہ مسلمان تھا اسے پتا تھا میرے پیچھے ساری قوم ہے الحمدللہ مسلمان اس وقت ٹکڑیوں میں نہیں بٹے تھے مسلمان اس وقت ٹوٹوں میں نہیں بٹے تھے مسلمان اس وقت صرف تاجر اور بزنس مین نہیں بنے تھے کہ تجارت اور بزنس پہ جو چاہے قربان کر دو مسلمان اس وقت انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھنے والے نہیں بنے تھے مسلمان اس وقت کیبل نیٹ ورک پہ بیٹھ کر ڈانس دیکھ کے مزے نہیں لیتے تھے مسلمان اس وقت عطا اللہ ملنگ اور لتا منگیشکر کی کیستے سن کر نہیں جھومتے تھے مسلمان رب کا نام لے قرآن پڑھتے تھے دنیا کو فانی عارضی سمجھتے تھے اور جہاد سے عشق رکھتے تھے مسلمان آج کے ڈسکو نوجوان کی طرح لڑکیوں کے پیچھے نہیں پھرتے تھے کہ جیب میں کسی گرل فرینڈ کا فوٹو ہوگا کسی مسلمان بہن پر سیٹی بجائے گا یہ بدبخت مسلمان نوجوان جب تو بدکاری کی تلاش میں نکلتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے جب تو اپنی مسلمان بہنوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا ہے زمین بھی روتی ہے کہ آئے کاش کیسا شخص پیدا ہو گیا نام اللہ کا لیتا ہے کلمہ محمد کا پڑھتا ہے عائشہ کو امی کہتا ہے فاطمہ کو اپنی بہن اور ماں کہتا ہے خدیجہ کو اپنی اما کہتا ہے اور چھیڑتا مسلمان لڑکیوں کو ہے ننگے ڈانس دیکھتا ہے سین کی قسم تو ایسا نہیں تھا تجھے نظر لگ گئی تجھے برباد کر دیا گیا تجھے کھینچ کھینچ کے زانی بنایا گیا تجھے شرابی بنایا گیا تیرے چہرے سے نبی کی داڑھی ہٹوائی گئی تیرا لباس تبدیل کیا گیا تجھے دکاندار بنایا گیا اور تیری زیارت کے لیے تو فرشتے ترسا کرتے تھے مسلمان تیری آنکھوں میں تو حیا تھا تو کبھی حرام کا لکما کھاتا بھی نہیں تھا مسلمان بھی سنا یمن سے لے کے کعبہ تک اکیلی چلی جاتی تھی اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا اسلامی ملکوں میں گانے بجانے کی منحوس آواز نہیں آتی تھی رات کے تین بجے ہر گھر سے تلاوت اٹھ رہی ہوتی تھی آدان کی آواز آتی دکانیں بند ہو جاتی کہ اس رب نے بلایا جو روزی خود دینے والا ہے روزی کاک کے ہاتھ میں نہیں ہے روزی رب کے ہاتھ میں